بودا درخت یہ کون کھنڈی آری سے میرا تنہ کاٹ رہا ہے کون میری وکھیوں کی ٹینیاں توڑ رہا ہے مجھ سے نیانوں کے جھولے بنانا یا سکول کی نکی نکی کرسیاں میرے ہاتھوں سے سالنوں کے ڈونگے چمچ میرے پیٹ سے سو رات کے رنگلے پلنگ چل پا میں مجھے انگیٹھی میں ڈال دیں میری آنکھیں بس رینتے میں نے اپنی ماں کا رستہ تکنا میں ایک بودا درخت ہوں جسے سبزہ دیکھے اسی سال ہو گئے مائے وے مائے تیرے کہن پر میں اپنی انتڑیاں پھیلائے پانی ڈونڈتے ہزاروں فٹ نیچے آ گیا ہوں مائے وے مائے یہ کدھر جنا تو نے مجھے جدھر انے دریا پتھر ٹٹولتے رستہ بھول جائیں کوے بھوک سے اپنے موئے ساتھیوں کے ڈانچوں کا سکھا گوشت چاپتے ہوں کوئل موت کی تسبیح پڑتی ہے مائے مائے وے مائے یہ کدھر جنا تو نے مجھے جدھر سانپ زہر کی دعات میں اپنی زبان ڈوب کے شیر کہتے ہوں جدھر مچھیوں کے آنسوؤں کا کھارا پانی یاد کرتے کشتیاں بودی ہو گئی ہوں مائے میں ان کشتیوں سے بھی زیادہ بودا ہوں ریت کے چکڑ میں جو تیری تصویر بنتی ہے اس سے ہر روز کہتا ہوں میں اس سال کے سوکھے میں اور نیچے نہیں کھو سکتا اسی ورے ہو گئے یہ کہتے کہتے میں اب اور نہیں کھود سکتا مائے مجھے اپنے خوش کھونٹوں میں داب لے میرے ٹھنڈے پیر اپنے کرم پیٹ سے لگا لے مجھے اپنے بوڑھے سینے میں بھر لے میں تھک گیا ہوں مائے قسم میں بہت تھک گیا ہوں